امام مسدد سے عیسیٰ بن یونس کے واسطے سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے مگر اس میں ہے کہ دو بار دھوئے یا تین بار اس سند میں ابو رازین کا ذکر نہیں ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک سو چار